يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائفين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة مرضين كأنهم عمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا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 ہے شہادت مندی بھی ہے خوش بختی بھی ہے ابھی سے پاک میں آتا ہے ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا قیامت میں ایک گھڑی ایسی آئے گی نہایت شدت کی ہوگی سخت ترین گھڑی ہوگی پچاس ہزار سال کا ایک دن اس ایک دن میں ایک ایسی گھڑی آئے گی کہ اس سے زیادہ سخت کوئی گھڑی نہیں اس گھبراہٹ والی گھڑی میں ایک آواز آئے گی اللہ جل شاہ کی طرف سے میرے قرآن والوں آگے آ جاؤ میرے قرآن کی خدمت گزارو میرے قرآن سے پیار کرنے والوں آگے آ جاؤ دنیا میں جنہوں نے وزیروں سے پیار کیے ان کو بڑے فائدے پہنچے کمشنروں سے ڈی سیوں سے افسروں سے یاری کی ان کو بڑے فائدے پہنچے لوگوں جنہوں نے میرے قرآن کریم سے یاری کی تھی آؤ میدان میں آؤ یوں آتا ہے کتابوں میں جتنے وہ اللہ کے بندے میدان حشر میں اللہ کے حضور میں سامنے آئیں گے سب کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی اتنی اعلیٰ درجے کی خوشبو کے میدان مہک میں کچھ ساری دنیا حیران ہوگی اس مصیبت کی گھڑی میں یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ کون خوش قسمت لوگ ہیں اتنا برا حال کہ ایک ایک آدمی کی زبان کتے کی طرح باہر لگتی ہوئی دماغ ناپ کے ذریعے بہ کر نکل کر ختم ہو گیا آنکھوں سے خون بہتا رہا پوچھیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں جواب ملے گا تمہیں پتا نہیں تم یاد کرو تم اپنے وقت میں دنیا میں کنجریوں کے گانے سنا کرتے تھے یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے ان کو صبح بھی شام بھی رات کو بھی دن کو بھی جب بھی فرصت ملتی میرا قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے میرے کلام سے پیار کرتے تھے رب سے پیار کرتے تھے اور لوگوں انہوں نے میرے قرآن سے اتنا پیار کیا اتنا پیار کیا اتنی محبت کی آخری وقت ادھر موت آ رہی تھی ادھر اس کی زبان پر میرا کلام جاری تھا میرا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اس کی موت آئی اور یہ فیصلہ ہے جس حال میں کوئی مرے گا جو کلام کرتا ہوا کوئی مرے گا قبر سے اسی حال میں اٹھے گا اس کی زبان پر وہی کلمے جاری ہوں گے ارشاد ہوا یہ قرآن پڑھتے دنیا سے گئے موت آئی قرآن پر رہے تھے آج اپنی قبر سے اٹھے زبان اس کی تھی کلام میرا تھا یہ اس کلام الہی کی برکت ہے جو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے اللہ پاک دل شالو کی طرف سے اعلان ہوگا ان تمام کو نوری ممبروں پہ بٹھا دو نور کے ممبروں پہ بٹھا دو تاکہ دنیا دیکھ لے قرآن پڑھتے تھے کچھ نہیں ملتا تھا لوگوں کے حکارت کے جملے سنتے تھے لوگوں کے تالے سنا کرتے تھے لوگوں کے میرے کھا کرتے تھے یہ حرام خور ہے یہ روٹی خور ہے یہ مسیحل ہے یہ ملا ہے یہ فلا ہے یہ فلاں ہے سارے تالنے سہے پر میرا قرآن نہ چھوڑا آپ آج ان کو نورانی ممبروں پہ بٹھا دو آج ہمارے ماحول میں سورت یاسین سنانے والا بلایا جاتا ہے دس دس بیس بیس آدمی گھر میں موجود ہے سورت یا سنانے والا کوئی بھی نہیں سارے اپ ٹو ڈیٹ سارے اسجوئے سارے کے سارے پڑھائے ہیں آخری وقت میں کام آنے والا ایک بھی نہیں اسی وقت میں آواز آئے گی اقرا کتاب اور میرے قرآن والوں میرے کلام کے وارثوں اور ہو لوگوں تم نے اپنے بچوں کے سینے میں میرا کلام جمع کیا اپنے سینے میں میرا قرآن جمع کیا اور تم نے اس کی غیرت کھائی تم نے میرے قرآن کی بے عزتی نہیں کی میرا قرآن آگے رکھ کر مانگتے نہ پھرے میرے قرآن کی تم نے توہین نہ کی میرے کلام کی عزت کو بچایا اقرا کتاب جا آج اپنی کتاب کو یعنی میرے کلام کو الفلام سے پڑھنا شروع کر دے سب پرو والے گھوڑے پہ سوار ہو کر دوڑ لگا جہاں جائے وہاں تک ساری جنت تیری بڑی شان ہے اللہ کے کلام کی جس سے پیار کیا کرو اس سے محبت کیا کرو جو چیز ذرا عام ہو جائے اس کی قدر نہیں ہوتی دل میں پانی عام ہے دریاؤں میں سمندروں میں ندیوں میں نالوں میں کنو میں چشموں میں جگہ جگہ پانی ہے اس کی کوئی قدر نہیں مگر خدا کی قسم جو پیاسا مر رہا ہے اس سے پوچھو پانی کی قیمت جسے مرتے وقت پانی کی چلو نصیب نہیں اس سے جا کے پوچھو پانی کی کیا قیمت ہے اس لیے فرمائی جہنم کی تیاری کی رات کو جہنم کی تیاری دل کو جہنم کی تیاری تم نے انگاروں کی تیاری کی تم نے آزاد الہی کی تیاری کی تم نے قہر خدا مندی کی تیاری کی پر ہاں سگیتوں یہاں بیما ان کل وجوہ ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی اتنا سخت قسم کا گرم پانی قرآن کریم میں آتا ہے جب اس کو پلایا جائے گا اتنی منہ کی بل باہر آ جائے گی یہ جو میں نے قرآن کریم کے آئے کے تلاوت کی ہے مفہوم اور ہے دنیا میں رہ کر کے تھانے دار کا بلاوا آ گیا تو پسینے آ گئے سیول جج کا بلاوا آ گیا تو گھبراہٹ پیدا ہو گئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا بلاوا آ گیا تو جان نکلنے لگی اور تم نے کبھی سوچا بھی ہے دربار الہی سے آواز آتی اللہ اکبر خدا کا بلاوا خدا کے دروازے کی سیدا اور آواز لیکن لوگ دکان سے نہیں اٹھتے کنجریوں کے گانے بند نہیں کرتے خدا بلائے پرو کوئی نہیں تھاڑے دار بلائے پسینے آ جائے خدا پر ایمان نہیں خدا پر یقین نہیں قبر پہ یقین نہیں جہنم پہ یقین نہیں قیامت پہ یقین نہیں اگر یقین ہو تو مرد عورت نماز قضا کر سکتا ہے جتنی جتنی نماز ذمے تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کرام علیہ السلاق و سلام میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت نے ایک صحابی نے بھی کبھی نماز قضا نہیں کی علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ یار والے پیر نے کبھی نماز قضا نہیں کی اہل بیت نے کبھی نماز قضا نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت ہمیں فرماتے ہیں جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے جنتی جنت میں چلے جائیں گے حساب و کتاب ختم ہو جائے گا عدالت خدا بندی لگ کر ساری کائنات کا حساب و کتاب ختم اللہ باغ ہو جنتیوں کو فرمائیں گے کہ تم نے سردیوں میں اٹھ اٹھ کر وضو کیے تم بستر چھوڑ کر مسجد کو گئے تم مہمانوں کو چھوڑ کر مسجد گئے تم نے برے لفظ سن لیے پر میرے دربار کی حاضری کو پورا کیا بیوی بچوں کی پروانہ کی میرے دروازے کی غلامی ہمیں اور ہو اور ذرا تھوڑی سی دیر تمہیں تفریح کرائی جائے تمہیں جہنم والوں کا حال دکھائے دیکھو نافرمانوں کا حال بد کا حال دیکھو میرے قرآن ٹھکرانے والوں کا حال دیکھو میری اللہ اکبر پہ یقین نہ کرنے والوں کا حال دیکھو جنتی آ گئے کھڑکی کھول دی جائے گی درمیان میں جنتی لوگ جب ان کو دیکھیں گے سڑتا ہوا چلتا ہوا تباہ ہوتا ہوا مسلم شریف کی روایت میں ہے ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہنم میں جل جل کر سوج سوج کر پھول پھول کر ایک ایک آدمی کا بدن تین میل لمبا تین میل چوڑا ہو جائے گا میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں یقین نہیں ہے اور یقین اور نماز نہ ہو جائے اتنا بڑا دردناک آزاد ملنے والا ہو اور نماز چلی جائے جنتی لوگوں نے جب ان کا برا حال دیکھا پینے کے لیے پیپ مل رہی ہے راگ مل رہی ہے لہو مل رہا ہے پینے کے لیے سارا جہنم تباہ ہو رہا ہے سارے لوگ تباہ ہو رہی ہیں پہچان ہو گئی یہ سالہ یہ بہنوئی ہے یہ چچا جان ہے یہ بھائی جان ہے یہ ہمشیرہ صاحبہ ہے یہ بیٹی ہے یہ بیٹا ہے یہ فلاں رشتے دار ہے سب کو پہچان لیں گے جنتی لوگ اور پہچان کر کہیں گے جنہ کی یا يتساءلون عن المجرمين جنتی لوگ سوال کریں گے دو سے اور جہنمیوں اور دو میں سڑنے والوں اور جہنم میں جل جل کر کونے بننے والوں اور ایک ایک آدمی کا بدن اتنا لمبا چوڑا پھول کر سوج کر ہو گیا اور دو دکھیوں انل مجرمین نے ایسا کیا ظلم کیا تھا ایسے کیا جرم کیے تھے کیا کر کمایا تھا جو اتنا بڑا آزاد تم نے خریدا اس سماری میں پڑے ہو تم کیا کرتے رہے دنیا میں مارشال کا تم ویرتا کر جلا جلا کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دیا تم تباہ ہو گئے کیا عمل کیا کرتے تھے دنیا میں ری جلا کی انل می جن جی لو چالو او بھائی جان او چچا جان او مامو جان ایسی کیا بدا مالی کی ایسی کیا بد کرداری کی ایسا کیا ظلم کیا جو یہ برا حال بنا ہوا ہے کے لیے پانی نہیں لاکھوں برس گزر گئے پانی پانی کرتے کرتے قرآن کریم کے اراوے سپارے میں موجود ہے جہاں نمی لوگ رویں گے اور کہیں گے ربنا گلا بتا لینا وکنا چنا غالین کو بد نصیبی نے ہمیں گھیرا بد نے ہمیں مارا مقدروں نے ہمیں مارا ہم گمراہی میں مر گئے گمراہی میں پھنس گئے برادری کی رسموں نے پھنسا لیا خاندان نے پھنسا لیا ربلا بگ برا مرحمہ وانت خیر الراحمین پروردگار کرم فرما رحم کا معاملہ فرما بندہ نوازی فرما تفصیلیں اٹھا کر کے دیکھو مفسرین نے لکھا اس آیت کے تحت یہ آیت دو لوگ لاکھوں برس تک پڑیں گے چیخیں گے چلائیں گے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے پھر آگے سے یہ نہیں اگلی میں تو قرآن کی ہے کہ چلو یار تم رو رہے ہو مدتوں سے اب تو تمہیں معاف کیا جاتا ہے اتنی مدت ہزاروں لاکھوں برس چیخو پکار کرنے کے بعد بھی آواز آتی ہے بلا چکل آ بکواس نہ کرو دفے ہو جاؤ چاہے کھیو کلام نہ کرو وہ رحم کا وقت چلا گیا وہ کرم کا وقت چلا گیا ڈالو تم نے میرے قرآن سے یقین نہ کیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یقین نہ کیا اور کالی کمرے والے کی زبان سے تجھے یقین نہ آیا سمیلے آج ہو رہا تھی تیری کوئی گال نہیں سنی بیٹھی بلا چلے موام لاتا کیا ہوا چلتی لوگ سوال کرتے ہیں رشتہ داروں کو پہچان پہچان کی جنتیوں کو رولا گیا اور تم کیا کرتے رہے کپڑے بڑے اچھے پہنا کرتے تھے گھر تمہارا بڑا اچھا تھا کھانا پینا بڑا اچھا تھا کاروبار بڑا اچھا تھا اور یہ تو بتاؤ ہوا کیا انل مجرم ہی کیا ایسا جرم کیا تھا تم نے اپنے زمانے میں کیا فرق ہے تم تو ڈاکٹر تھے تم تو بڑے بڑے وزیر تھے بڑے بڑے جاگیردار بڑے بڑے امیر لوگ تھے یا مجرم کیا سنا کیا تم نے کیا خیر کمایا کیا غضب کمایا خدا کا تم نے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے قرآن کریم کہتا ہے کوئی جواب نہیں دوزخی خود بولیں گے جہنمی خود بولیں گے رشتے دار خود بولیں گے پہچاننے والوں کو جواب خود دیں گے کہنے لگے لم نکو من المسلمین سب سے پہلا گنا سب سے پہلا چرم سب سے پہلا قہر سب سے پہلا ظلم ہم نے یہ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے خود اقرار کرتے ہیں خود اعتراف کر رہے ہیں اقرار کر رہے ہیں آلو کہنے لگے لم لکھ مل مسلم ہم نماز بھی پڑھتے تھے اذان ہوتی تھی ہم سوئے رہتے تھے اذان ہوتی تھی ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے اذان ہوتی تھی ہم بکار بدماش عورتوں کے گانے سنتے رہتے تھے آج لوگ اذان سن کر گانے بند نہیں کرتے اذان سن کر جوا کھیلنا نہیں ہٹتے اذان سن کر شراب پینا بند نہیں کرتے اذان سن کر پیاس پینا بند نہیں کرتے اذان سن کر جھوٹ بولنا بند نہیں کرتے اذان سن کر دکان کون چھوڑے جہنمی لاکھوں لوگوں کی قرار کرتے پہلا جرم پہلی خطا پہلا گناہ سب سے پہلا ظلم سب سے پہلا قہر ہم نے یہ کمایا لم نکو من المسلمین ہم نماز ہی نہ تھے نماز نہیں پڑھتے تھے ہم آج بھی نماز نہیں پڑھتے قرآن حفظ کر لیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے پرواہی نہیں پرواہ نہیں کرتے ابھی کتاب میں آتا ہے جو لوگ قرآن مجید یاد کر لیں قرآن کریم پڑھ لیں پھر اس پر عمل نہ کریں اس کے خلاف چلے اللہ کے قرآن کو بدنام کریں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ان کو اس حال میں لایا جائے گا دونوں پیر نہیں دونوں ہاتھ نہیں منہ میں آگ کی لغام ڈالی ہوئی ہے قرآن کریم پڑھنے والوں اسے نہ بھلاؤ قرآن کو کنڈ نہ کرو قرآن کو پیٹ نہ کرو قرآن کو بدنام نہ کرو اقرار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں ہم نے اقرار کیا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے پرواہی نہیں کرتے صبح نہیں اٹھتے تھے رات کو کوئیسا کی نماز کے بعد جو بکواس کرنے بیٹھتے تھے وی سی آر پہ جو بیٹھتے تھے ٹیلی ویژن پہ جو بیٹھتے تھے کون صبح کی نماز پڑھے اور نوجوانوں آج تم کہتے ہو ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا ہم نہیں قرآن پڑھیں گے تو کیا ہوگا ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا قیامت میں اللہ اگر جنت نہیں دے گا جہنم میں پھینک دے گا تو کیا ہوگا خدا تمہارا محتاج ہے دنیا نماز کو ترک کر دے ایک بھی مسجد میں نہ آئے خدا کے دین کا کیا بگڑتا ہے اپنی بربادی کر رہا اپنی بربادی ابھی پاک میں آتا ہے ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بے نماز کی قیامت کے دن بے نماز کو قبر میں رکھ کر ابھی گھر والے واپس گھر نہیں پہنچتے کہ زمین اس قدر دباتی ہے دونوں طرف سے کھبی پسلی سجی طرف اور سجی پسلی کھبی طرف نکل جاتی ہے زمین اس قدر دباتی ہے دور سے آج عورتیں نماز کی پرواہ نہیں کرتی کئی کئی حج کرنے کے بعد پرواہ نہیں کرتی لوگ کئی کئی حج کرنے کے بعد نماز کی پرواہ نہیں کرتے شرم نہیں آتی فتقالوا لم نفوں من المصلين ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دوسرا جرم خود بتاتے ہیں نقيم المسكين ہم نے کبھی کسی محتاج کو کسی غریب کو روٹی کا ٹکڑا بھی نہ دیا کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں ان کے یہاں سے مسافر کھانا بھی کھا جاتے ہیں پانی بھی پی جاتے ہیں لسی بھی پی جاتے ہیں روٹی بھی کھا جاتے ہیں پیسہ بھی لگ لے جاتے ہیں اور کچھ بد بخت ایسے گھر ہیں ان کے گھر سے کبھی کسی بیوہ کو کسی یتیم کو کسی محتاج اور غریب کو کسی طالب علم کو کبھی ایک روٹی ملی ہی نہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تمہارے کو تعالیٰ سب کے کھاتے برابر کر دیتا ہے وہ اپنی ہوشیار بنے ہوئے ہیں اللہ کے نام سے کبھی پھر آٹا نہیں دیں گے نہ دو کسی غریب کو اگر تم پھر آٹا نہیں دو گے تو سو روپئے ڈاکٹر کو دو گے نہیں پانچ سو روپئے تھانے دار کو دو گے آخر دو گے تو صحیح نا مولانا اشرف علی خان بھی سب کا جو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مدرسے میں طالب علموں کی تعداد پوری ہو گئی جتنے ہم داخل کیا کرتے تھے ایک طالب علم کہیں بڑی دور سے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مدرسے میں داخل کرو تو ہم نے کہا ہم جتنے کا کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں اتنے ہمارے پاس داخل ہو چکے ہیں اب گنجائش نہیں اب وہ بیچارہ رو رہا ہے کہ میں اتنی دور سے چل کر آیا واپس جاؤں مجھے داخلہ نہیں ملتا ایک آدمی مسجد کے دروازے پہ کھڑا تھا اس نے کہا بھی چور ہو رہا ہے جی میں کانپور سے اتنی دور سے تعلیم کے لیے آیا تھا داخلہ نہیں ملا وہ کہنے لگا میری اماں بہت ہو گئی ہے چالیس دن میں نے اللہ کے نام پہ اس کے نام کی روٹی دینی ہے چالیس دن تو تم میرے یہاں پھر دیکھی جائے گی جب ان کے یہاں دن ایک دو باقی رہ گیا وہ پھر دعا مانگتا ہوا سنا یا اللہ وہ تو دن قریب آئے کل علموں نے مولانا خانوی کو بتا دیا کہ ایسے دعا مانگتا ہے کسی نہ کسی کا نمبر لگ جائے گا نہ کیسے دعا نہ مانگے جب تمہیں خدا نے سارے سے توحید ہی لیں گی ترونجا میں مدرسہ عربی اکاس مجلوم جو کچہری روڈ پہ ہے پرانا مدرسہ میں وہاں پڑھتا تھا تو دریاؤں میں بڑی چکیاں آئی تھی اس سال رات کا وقت ہے گرمی کا موسم ہے فرش کے نیچے گرم گرم فرش پہ مسجد کے فرش پہ ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ کوٹل خام میں ادھر پڑے کو بڑے موٹے موٹے حاجی امیر لوگ رہتے ہیں نا وہ چمڑوں والے بڑے چلتے ہیں سانس نہیں آتا بہت موٹے ہیں اب رات کو آئے تل مل ہاتھ پکڑ پکڑ کے اٹھائے اور مجھے بھی ایک نے اٹھایا میں نے کہا آزاد ہو گئی کہ نہیں پھر میں نے کہا کیوں اٹھاتا ہے کہتا دریا نام ٹوٹ گیا اٹھو قرآن پڑھو ملتان بچانا ہے قرآن پڑھو میں بادو سڑا کے لمبا پڑ گیا میں نے کہا واہ بچو تم پڑھے ہم واہ بھائی واہ تم نے پہلے تو کبھی کسی طالب علم کو مدد کا لکسی کا گلاس بھی نہیں دیا آج اٹھانے آ گئے پڑھو قرآن کام کرتا جب تک سر میں ٹھنڈا نہ لگے اللہ کے نام پہ بڑا مشکل ہے دینا اولاد پہ خرچ ہو جائے گا بیوی بچوں پہ خرچ ہو جائے گا رشتے داروں پہ خرچ ہو جائے گا ناک کے لیے خرچ ہو جائے گا تو جہنمی لوگ اقرار کر رہے ہیں ندا نہیں کچھ کبھی تم سوچ رہے ہو کہاں سے ایسی بات کر رہا ہے وہ طالبہ کرے گا نہیں بلکہ خود اقرار کرتے ہیں دوست کی لوگ ولم نہ ہی مل مشکل ہم نے کبھی کسی غریب کو کسی محتاج کو اللہ کے نام پر کچھ دیا کوئی نہیں تیسرا گنا نہ مال خو اقرار کرتے ہیں ہم تو دین کی باتوں پر یقین بھی نہیں کر کرتے تھے ہمیں قبر پہ یقین نہ تھا ہمیں حضر پہ یقین نہ تھا ہمیں عدالت خدا بندی پہ یقین نہ تھا سب پوچھو ہمیں اپنی موت کا بھی یقین نہ تھا مدد اور غلطیاں اور جنت میں رہنے ہم نے بھی تمہیں پہچان لیا کوئی چچا ہے کوئی بھائی ہے کوئی بھتیجا ہے کوئی بھانجا ہے کوئی رشتے دار ہے اور سچ پوچھو جو عذاب بھگت رہے والا کبھی اس سے بھی یقین نہ آیا ہمارا تو دل کہتا تھا مول بھی ایسے بکواس کرتے ہیں یہ کون سی قبر میں سے واپس آئے ہیں کوئی عدالت خدا بندی پہ یقین نہ تھا سب پوچھو ہمیں اپنی موت کا بھی یقین نہ تھا کلو بھی کرتے ہیں اور جنتیوں اور جو جنت میں رہنے والوں ہم نے بھی تمہیں پہچان لیا کوئی چچا ہے کوئی بھائی ہے کوئی بھتیجا ہے کوئی بھانجا ہے کوئی رشتے دار ہے اور جلدی وکل الدین سچ پوچھو جو عذاب بھگت رہے ہیں دوزخ والا کبھی اس اسے بھی یقین نہ آیا ہمارا تو دل کہتا تھا مول بھی ایسے بکواس کرتے ہیں یہ کون سے قبر میں سے واپس آئے ہیں کوئی بول سے ہمیں یقین ہی آتا تھا نہ قبر پہ پہ یقین یقین تھا تھا نہ نہ جانوروں اللہ کی عدالت پہ یقین تھا نہ جنت پہ یقین تھا ہمیں تو ہی نہیں سارا کچھ ہم نے دنیا ہی میں سمجھا ہوا تھا اور جنت ہی کہنے لگے اب کیا حال ہے کہنے لگے ہٹا ہٹا نل یقین اب تو جتنا ہمیں یقین ہے اتنا تمہیں بھی نہیں ہوگا اب تو بڑا یقین ہے لیکن اب رونے سے کیا بنتا جب چڑیا ٹوگ گئی کھیت اب رونے سے کیا بنے اب اقرار اور یقین سے بنتا تو کرنے کا مقصد یہ کہ جس نماز کو ہم ہلکا کام سمجھتے ہیں آگے پیچھے کا کام سمجھتے ہیں وہ اتنا نازک ترین کام ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بے نماز کو اللہ کی عدالت میں سور کی شکل میں پیش کیا جائے گا اور یوں آتا ہے کتابوں میں کہ یہ دنیا والا خنزیر بھی وہاں موجود ہوگا مگر اس کو حکم ہوگا تم مٹی ہو جاؤ ادھر مٹی بن رہے ہوں گے ادھر کہیں گے ہم تو مٹی بن رہے ہیں ہماری شکلوں والے کون کھڑے ہیں یہ ہماری صورت والے کون آ گئے جب میرا تو میں نے خنزیر بنایا تھا یہ بے نماز ہو کر خنزیر بن گئے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ ان کو یقین نہ آیا اللہ کی عدالت لگی ہوگی قیامت کا میدان ہوگا اللہ پاک فرمائیں گے میرے نور کو سجدہ کرو اللہ پاک ایک نور چمکائیں گے ایک تجلی ڈالیں گے ساری دنیا سجدے میں گر پڑے گی ساری دنیا اللہ کے نور کو دیکھ کر تجلی کے خدا بندی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے گی مگر بے نماز بھی جھکنا چاہیں گے ہم بھی سجدے میں گر پڑے آواز آتی ہے أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون بے نماز بھی چاہیں گے ہم بھی جھک جائیں قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا جھکنے نہ پائیں گے الگ پہچان ہو جائے گی یہ ہے خدا بند کریم کے قانون کے باغی یہ ہے پنج وقتہ نماز اور اذان کے باغی کوئی ایک جگہ حکم چھوڑی ہے جا بجا قرآن کریم بھرا پڑا پھر اس کو صحیح پڑھنا پھر اس کے لیے سیکھنا پھر اس کے لیے کوشش کرنا وضو صحیح کرنا نماز کے ارکان کو صحیح صحیح ادا کرنا یہ نہایت ضروری ہے تاکہ نماز کے اندر جان پڑے نماز کے اندر روح پیدا ہو نماز کے اندر خوشو خوشو پیدا ہو ایک مٹھاس ہے ایک ہلاوت ہے ایک لطف ہے ایک اس کے اندر ہے ایک فرور ہے ایک مزہ ہے جب تک وہ نہ آئے پھر نماز کا ایک رحمت اللہ علیہ سرتاج الاولیاء ہے اولیا کرام کے سردار ہیں ولی نہیں ولیوں کے سردار ہیں مجدد صاحب کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے ایک مریض نے پوچھا حضرت جنت میں بھی نماز ہوگی جنت میں بھی نماز ہوگی حضرت نے بھی جواب نہیں دیا ایک مولانا عبد الواحد صاحب سے لاہور سے انہوں نے جواب دیا بھائی جنت میں نماز نہیں جنت میں نماز کی جگہ ملے گی نماز کا بدلا ملے گا نماز کا انعام ملے گا ایک مرید نے سوال کیا دوسرے مرید نے جواب دے دیا مجدد الفسانی سرزی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا ذرا توجہ کرو فرمایا اس ولیوں کے ولی نے کہ بھائی جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا مجھے اگر اللہ نے اختیار دیا اور مجھ سے پوچھا اجازت ملی میں تو میں نماز پڑھتا رہوں گا اپنے رب کے گھر پہ سجدے کرتا ہی رہوں گا ہم لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں نا کہ جنت میں روزہ نہیں نماز نہیں اچھا ہوا جان چھوٹ جائے گی ہاں مگر جن کو پڑ گئی نا سکھی جن کو نرسک پڑ گئی جن کو مزہ پڑ گیا وہ ایک سجدے کے مقابلے میں پوری دنیا ان کو دے دو وہ اس پہ ٹوٹے بھی ایک ایک اللہ والا ایسا دنیا میں آیا ایک سجدہ نہ کر ایک کروڑ روپیہ لے لے وہ کہتا ساری دنیا کے چاندی پہ ساری دنیا کے سونے پہ ساری دنیا کے ہیرے اور جواہرات پہ میں تھوکنا گوارا کروں گا اللہ کے دروازے پہ ایک سجدہ چھوڑنا میں گوارا نہیں کرتا یہ کہنے سننے کی بات نہیں یہ چکھنے کی بات ہے جس کو مزہ پڑ گیا نا اسی کو مزہ چلتا ہے اور مجنو سے بادشاہ نے کہا مجنو سے تو کہنے لگا بس وقت اگر عشق بھی کرنا تھا کسی ٹھکانے سے تو کرتا یہ تو بالکل کائی شکل بھی اچھی نہیں تو پھرتا رات آئے ہائے مجنو نے کیا بات کہی مجنو کہنے لگا خاموش کیوں تو مجنو نے سی گپت خاموش کیوں تو مجنو نے سی چشمے مر رہا درج کرا سی بادشاہ تو نے اپنی آنکھ سے دیکھ کر کہا ہے نا لالا تو میری آنکھ سے دیکھ پھر میں دیکھوں تو کیا کہتا ہے میری آنکھ سے دیکھ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا مجلو آگے سے نکل گیا سلام پھر کچھ نے کہا شرم نہیں آئی بڑا کہ کا نماز پڑھ رہا تھا تو آگے سے نکل گیا مجلو کہنے لگا دوبارہ جا کے نماز پڑھ دوبارہ نماز لگا جا کے اس نے کہا کیوں وہ کہنے لگا ایک عورت کے عشق میں تو مجھے نظر نہیں آیا رب کی نماز پڑھتے ہوئے تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا تو رب کی نماز پڑھ رہا تھا مجھے کیسے دیکھ لیا سب لوگ آ جاتے نماز پڑھ وہ نماز ہی نہیں ہوئی تھی آج ہمارے من میں جا رہا ہے رات دن سنتے ہیں سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں حدیث سے بات سنتے ہیں اللہ اللہ کو سنتے ہیں چاروں طرف سے کانوں میں آواز اذان کی آتی ہے لیکن پڑھنا وہی پڑھ رہا جہاں پڑھنا چاہیے تھا اس سے کیا بنے گا قرآن کا کیا لہم ان کے رتی اکبر ہے قرآن کہتا ہے بے نماز کی جہنم میں چیختے چلاتے چلاتے گدے کی آواز بن جائے گی اللہ کی ذات پر اگر یقین ہو تو پھر یہ ساری باتیں کیوں ہوں مسجدیں ہزاروں بن رہی ہیں لاکھوں مسجد بن رہی ہے نمازی ہے نہیں بروانی کرتے لوگ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے اس قدر دین صحابات کی حفاظت کی ایک ایک نماز کی اتنی پیرا داری کی اتنی حفاظت کی اس قدر اس کے لیے قربانیاں دی بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی نماز کا کی پانی نہیں ہے تو تیم کر کے بھی پڑی جنگ ہے جہاد ہے لڑائی ہے کتاب ہے کفار سے مقابلہ ہے کرام اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور بلکہ جماعت بھی پڑھ رہے ہیں ایک ریکارڈ پڑھ کر جماعت چلی گئی میدان جہاد میں اور وہاں سے ایک قوم آئی انہوں نے ایک رکاوٹ پڑھی پھر وہ چلے گئے پھر اور چلے گئے پھر اور آ گئے سینا پلٹ گیا تلواریں چل گئی گردنے کاٹ دی یا اپنی کٹوا دی خدا کہتا ہے میرے نبی کے غلاموں میں اب بھی تمہیں نماز نہیں شمار کر رہا ہوں کیسی ان کی نماز تھی کیسی ان کی اللہ اللہ تھی کس قدر ان کی نماز میں روح تھی کس قدر ان کی نماز میں جان تھی اور وہ نماز اگر رہ جاتی انہیں دنیا ساری بری لگتی ہے کل ہو جاتی تھی دنیا ان کی اچھا بھلا آدمی آج کل دیندار بھی نماز کی پرواہ نہیں کرتا بڑا افسوس لگتا ہے فرمایا وزلفا من الليل نماز برائیوں کو دور کرتی ہے آدمی سے ان انل تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز آدمی کو بے حیائی سے بری باتوں سے روکتی ہے بس کہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے امام جب اللہ اکبر کہتا ہے اب ہمیں تو پتہ نہیں نا رکو میں مل گئے رکعت مل گئی پیچھے سے آ کے مل گئے رکعت مل گئی دیر سے شامل ہو گئے رکعت مل گئی اتحیات میں شامل ہو گئے جماعت سمجھو مل گئی تمہیں کیا معلوم ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس کے ساتھ لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر اولا جب ہوتی ہے ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک دن جماعت سے رہ گئے تو اپنی نماز کو جو قضا بھی نہیں ہوئی تھی ستائیس دفعہ پڑی اسے لوٹا لوٹا کر ستائیس مرتبہ اس نماز کو پڑھا جب ستائیس مرتبہ پڑھ چکے تو غیر سے آواز آئی کہ وہ فرشتوں کی آمین تو لاؤ وہ فرشتوں والی اللہ اکبر تو لاؤ تمہاری ساتھ اللہ اکبر کہی تھی وہ کہاں سے آئے گی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو نماز کے لیے کہتے پھرتے ہیں یعنی کوئی تھانے کی طرف بلاتا ہے کوئی تحصیل کی طرف بلانے کے لیے نکلتا ہے کوئی کچہری کی طرف بلانے کے لیے نکلتا ہے کوئی سونے کی طرف بلا رہا ہے کوئی چاندی کی طرف بلا رہا ہے کوئی کھیت کی طرف بلاتا ہے اور کوئی کہیں بلاتا ہے خدا کی قسم یہ تبلیغ والے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں یہ اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہیں اللہ کی نماز کی طرف بلاتے ہیں ڈاٹ کام ابھی پاک میں آتا ہے اگر تیری کوشش اور تیری محنت سے ایک آدمی نوازی بن گیا بہت ممکن ہے کہ تیری نجات کے لیے کافی ہو جائے ایک آدمی تیری محنت سے تیری لگن سے تیرے سوز و گدار سے تیرے پیسہ خرچ کرنے سے ایک آدمی اگر صحیح معلوم میں سجدہ کرنے والا بن گیا بہت ممکن ہے کہ رب تعالیٰ اسی پر تیری نجات فرما دیں چلتا پھرتا مدرسہ جس نے اپنی نماز صحیح کرنی ہو وہ گھر کے نہیں ہوگی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ جنازے کی دعائیں بھی سکھائیں گے نماز بھی صحیح کرا دیں گے دلو دفاع بھی صحیح کرا دیں گے جنازے کی دعائیں بھی صحیح ہو جائیں گی انشاءاللہ دین بھی ملے گا دنیا بھی ملے گی دو جہان میں اچھی طرح سے اللہ پاک بہتری فرمائیں گے جب ان لوگوں کے ساتھ چل کر دین کے لیے محنت ہوگی ہمارے یہاں یہ چیز بے قدری ہے وہ ایک آدمی کی مثال کے طور پر ایک بات سناؤں ایک آدمی تھا اس نے کہیں تبلیغ والوں کا بیان سنا قلعہ لکھوایا تو گھر بیوی سے آ کے کہنے لگا میں تو کل قلعے پہ جا رہا ہوں قلعے کے لیے نکل رہا ہوں کل میں تو غصے میں آئی بیوی کہنے لگی مجھے بھی کل زہر دے کے جانا اور ان بچوں کو بھی زہر دے کے مار کے جانا تمہیں چلے پہ کیوں جاؤ تم سدا وہی رہو ہمیں مار جاؤ ہم کہاں سے کھائیں کیا ہوگا یہ ہوگا طوفان میں چالیا بی آدمی تھا کیا پھر مسجد میں گیا اور کچھ دیر کے بعد پھر آ گیا اور کہنے لگا کملی شور کر رہی ہے اس جماعت میں ایک آدمی ایسا آیا ہوا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ اگر تو ایک چلہ لگا دے میں تجھے سعودیہ کا ویزا دلوا دوں گا سعودی تجھے ویزا دلوا دوں گا خوب کمائی ہوگی چلنا لگا جب بیوی کو یہ بات بتائی نا اس نے کہنے لگے اللہ مالک ہے میرا بھی بچوں کا بھی میرا زیور بھی بیچنا ہے تو بیچ لے ضرور چلا جا سے کا فکر نہ کریو کسی وقت جا کل نہیں آج ہی چلا جا سعودیہ کا ویزا ضرور لے لے اللہ کے نام پر لگا رہا تھا تو زہر مانگ رہی تھی بچوں کو بھی زہر دلوا رہی تھی اور جب سعودیہ کے ویزا کی خبر پڑی میرا بھی بیچ دے اور فکر ہی نہ کریو میں اللہ کے نام پہ تیرے بچوں کو سنبھالے بیٹھی ہوں لگایا کہاں ہم لوگوں کا دماغ ہے عورتوں کی بھی سوچ دیکھو مردوں کی بھی سوچ دیکھو کسی سے رشتہ مانگو نا لڑکا لائق نہیں ہے کام کا نہیں ہے اور کسی سے رشتہ کرو ہمارا لڑکا لیبیا میں ہے سعودیہ میں ہے اگلے سال آنے والا ہے جی بالکل سال میں آ گئے لڑکی تمہاری ہو گئی آئے لڑکی تمہاری ہو گئی پیسے کا سین دولت کا سین کما میں لے کے جائیں گے اس دولت کو اسی کو مجدور ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے سونے چاندی کی چمکے چمکے بس دیکھنے کی بات ہے اور چار دل کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے اور کم ڈیرا یا گھیرا اندھیرا یا گھیرا ہے نماز کی پابندی کرو اسے صحیح کرنے کی کوشش کرو اس کے لیے جماعت یہاں بھی آئی ہوئی ہے ان کے ساتھ وقت لگاؤ انشاءاللہ آئندہ جمعے سے رائمنڈ کا اجتماع شروع ہے سارے حضرات تشریف لے جائیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے بآخر الحمد الحمدللہ رب العالمین اللہ پالا علی سید جناب مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ یا اللہ سب بیماروں کو شفاتا فرما سلیمان کی جی کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ مرحوما کے مقصد فرمائے گان کو صبر جمیل کی توفیق پتا فرما یا گرمان کا بتیجا ہے چھوٹا منا ہے بیمار ہے اللہ باغ سپاہ کام لاج حاض اللہ مستمر عطا فرما محمد یاسین کا چاہیے اللہ باغ سے پائے کام لا فرما یا اللہ سبھی بیماروں کو عطا فرما محمد یعقوب ہے شہر میں کی دکان کرتا ہے اس کی بھی طبیعت صاحب بتا رہے ٹھیک نہیں اللہ صاحب شفا کام لا حاج کا فرما یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما حاجی محمد رفیق صاحب کے بچوں کو اللہ سے کام لا دے اور حاجی صاحب کو تندرستی عطا فرما یا اللہ یہ جتنے بھی مرد اور جھولی بلائے بیٹھے ہیں سب کی بگڑی بنا دے یا اللہ اجڑوں کو بتا دے الہی العالمین بچڑوں کو ملا دے محمد عمر صاحب کے دکاندار ہیں شہر کے وہ بھی اور جتنے بھی ساتھی ہیں یا اللہ سب کے کاروبار میں روزی رزق میں برکت عطا فرما فصل میں برکت عطا فرما مولا کریم کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے مولا ہم سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما انگلینڈ کے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے یا اللہ حاجی داود صاحب حاجی اسماعیل محمد یوسف صاحب جس